حضرت ابو جحیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے انہوں نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر انگوری نکالی اور روح کو پیدا فرمایا نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائے اس میں فرق ہو سکتا ہے یا پھر اس تحریر میں کچھ باتیں ہیں میں نے کہا اس تحریر میں کیا لکھا ہے انہوں نے فرمایا اس میں دیت کے مسائل ہیں قیدی کو چھڑانے کی فضیلت کا بیان ہے اور یہ کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار سات سو اڑتالیس